سعید بن ابی عروبہ اور ابان اتار نے قطادہ سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی ان دونوں یعنی سعید اور ابان کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تین اجزاء یعنی حصے کیے ہیں اور قل ہو اللہ احد کو قرآن کے اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستاسی